امام التقا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اللہ تعالیٰ بات کہنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرا آپ کا فاصلہ زیادہ ہے یا آپ کی نیند آپ پر غالب ہے شاید میں نے ایک دعا کی ہے اللہ حق بات سمجھنے حق بات پر عمل کرنے اور اسی پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے دن چڑھایا ہے روشنی پھیل گئی ہے اور روشنی ایک روشنی تو رب کے سورج کی ہے اور ایک روشنی رب کے قرآن کی ہے نبی پاک علیہ السلام کی زبان کی ہے تو دونوں روشنیاں آپ کی طرف پہنچی ہوئی ہیں آپ تھوڑا جاگیں اپنی بیداری کا ثبوت دیں چند ایک گزارشات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں گزشتہ سال بھی این آپ کے شہر کے دروازوں پہ پہنچا تو بارش نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں اس سال بھی دعوت دی گئی ہے دل بڑا خوش ہوا اس قدر اعلیٰ پروگرام دیکھ کر اللہ منتظمین کو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اس کا عطا فرمائے میرے ذمے موضوع عنوان لگایا گیا ہے انسان تو ہے کیا انسان کیا ہے دنیا جہان کے سائنسدان محقق دن رات محنت کیے جا رہے ہیں اور یہ راز جاننے کی کوشش میں ہیں کہ انسان کہاں سے آیا ہے کس نے بنایا ہے کیسے بنا ہے کس کے لیے بنا ہے مر کیوں جاتا ہے اور مرنے کے بعد کہاں پہنچ جاتا ہے اور اب تک بے شمار نظریات پیش کیے گئے ہیں کسی نے کہا کہ خود بخود ایک دھماکہ ہوا ایک بہت بڑے پیمانے کا دھماکہ ہوا اور یہ میری بات وہ سائنس کے طالب علم جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہا ایک نظریہ ہے اس کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں کہ دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد جیسے اور چیزیں خود بخود بن گئیں ایسے ہی انسان بھی بن گیا کسی نے کہا اس کی تخلیق کی ابتدا بندر سے ہوئی کسی نے کہا کہ نہیں شروع میں یہ ایک سلسلہ چلا ہے اور ریولیوشن آئی ہے اور اس کے بعد انسان آخر کار اس شکل میں آیا ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا اور اس سے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی جس نے اس کائنات کو انسان کے لیے بنایا اور پھر انسان کو اپنے لیے بنایا سوال کا جواب اگر اس سے جاننے کی کوشش کرتے تو لمبی چوڑی تحقیقات کی ضرورت نہیں تھی خال کے کائنات نے ساری کائنات کو اور کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس سب کو اپنے فیصلے سے اپنے ارادے سے اپنے حکم سے پیدا فرمایا ہے اور آپ جن تک قرآن کی روشنی پہنچ چکی آپ جانتے ہیں اذا اراد شیئن یقول لہو کن جب وہ کسی بات کا کسی معاملے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یہ حکم جاری فرما دے کہ ہو جا فیقون ویسا ہو جاتا ہے وہ خالق ہے وہ بارے ہے وہ مصور ہے ایسا مصور جس نے ایسی تصاویر تخلیق کی ہیں جیسی آج تک نہ کوئی کر سکا نہ کر سکتا ہے ایسا نمونہ ساز جس نے ایسے نمونے بنائے ہیں جس کی مثال جس کی تمثیل نہ کوئی اس سے پہلے دے سکا نہ اس کے بعد دے سکے گا اس نے ساری کائنات کو کن سے بنایا انسان کی باری آئی انسان کا معاملہ آیا یہی انسان جس میں شاید میرا اور آپ کا شمار ہوتا ہو حضرت انسان جو اپنے انسان ہونے پر اتنا فخر اتنا غرور کرتا ہے کہ کسی اور کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس انسان کو بنانے کی باری آئی تو اب سابقہ معاملات نہیں ہے جیسے اس سے پہلے کن فلاں چیز بن گئی کن آسمان بن گئے کن زمین پھیل گئی کن پہاڑ بلند و بالا ہو گئے کن زمین کے اندر بے شمار خزانے چھپا دیے گئے انسان کی باری آئی تو نہیں یہ یوں نہیں کہا بلکہ معاملہ بالکل بدل گیا کیسے بدلا ہے ابھی بنایا نہیں ہے بنایا نہیں ہے ابھی بنانے کا ارادہ کیا ہے تو جو مخلوق موجود تھی اس کے سامنے اس کا اظہار فرمایا ہے کیا اظہار فرمایا ہے انی بشرا میں ایک انسان بنانے لگا ہوں انسان بشر بنانے لگا ہوں کس لیے بنانا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ جو زمین اس کے لیے تیار کی ہے وہاں جا کے میری مرضی کی حکمرانی کرے گا وہاں میرے فیصلے صادر کرے گا وہاں میرے احکامات کو نافذ کرے گا بنانے کی بات آئی تو بالکل جداگانہ حیثیت دی ہے انفرادیت قائم کی ہے منفرد حیثیت دی ہے اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا خلق تو ہوں خلق تو بنانے کی باری آئی تو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کے نئے نقش نکوش کو خود برابر کیا ہے خود سیدھا کیا ہے خود خوبصورت کیا ہے اور ایسا بنایا ہے ایسا بنایا ہے اس وقت دنیا میں کم و بیش سوا چھ ارب لوگ زندہ موجود ہیں اور یہاں سینکڑوں افراد بیٹھے ہیں ماس ایک ہی خاندان کے ہیں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں ایک ہی ماں کے وطن سے ہیں لیکن آپس میں نہ رنگ ملتا ہے نہ صورت ملتی ہے نہ سیرت ملتی ہے یوں پوری کائنات کو چھان ماری آپ کو دو ایک طرح کے لوگ نہیں ملیں گے حتیٰ کہ جو جڑواں پیدا کیے جاتے ہیں ظاہری صورت میں کہیں تھوڑا بہت ان کی مشابت ہوتی ہے لیکن اس کے سوا بے شمار معاملات میں وہ جدا گانا حیثیت رکھتے ہیں یہ اپنی تخلیق میں بھی سب سے جدا ہے کیوں بنایا گیا اس سوال کا جواب بڑی بڑی لیبورٹریز میں ریسرچ کر کے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن کسی نے رب کی وہی سے پوچھنا پسند نہیں کیا کیوں بنایا گیا ہے آسمان والا کہتا ہے ہم نے اس لیے بنایا ہے الزی والحیات لیبلوکم حیات احسن اس لیے کہ دنیا میں جاؤ اور وہاں بے شمار خواہشات کو اپنے سینے میں پال کر رب کے احکامات کے سامنے اپنی خواہشات کو چھوٹا کر کے مالک کے احسانات کو بڑا مان کر اس کی مرضی کے کام کر کے آؤ اس کو راضی کرنے والے اعمال کرنے تھے کیوں بنایا ہے وما خلقت الجن والعنس اللہ علیہ اس لیے بنایا ہے کہ یہ بندگی کا حق ادا کرے یہ دکھائے یہ بتلائے کہ بندہ ہوتا کیا ہے عبد ہوتا کیا ہے اس سے ظاہر ہوگا اور اس سے بھی پہلے اگر شروع میں چلے جائیں آسمان کی وہ کہانی جنت کی وہ کہانی جو مجھے اور آپ کو ازبر تو ہے لیکن ہم اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے پہلا انسان پہلا انسان مقابلہ ہے شیطان سے ابلیس سے کیفیات کیا ہیں ابھی یہ بات چلے گی انسان کیوں بنا کیوں بنایا گیا کس لیے بنایا گیا آپ کو نیند تو نہیں آ رہی عرفان صاحب آپ کے ساتھیوں سے کچھ آپ نے کچھ کہا ہوا ہے یہ بالکل بےچارے کچھ سو رہے ہیں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے سو رہے ہیں کوئی درمیان میں دو چار ڈنڈے والے بھی پھیلا دیں جو جگا دیں لوگوں کو چلیں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جگا دیا جائے اور اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو جگہ دیا جائے پہلا انسان ایک طرف وہ ذات کا بڑا ہے جو کہتا ہے انا من ہوں میں اس سے بہتر ہوں میں اس کے سامنے کیوں جھکوں اللہ کے حکم کو رد کرتا ہے اور دوسری طرف وہ ہے جو مالک کا اس قدر احسان مند ہے اس سے غلطی ہوئی ہے ساری دنیا نے نہ جانے کیا کیا کس سے گھڑ لیے کہ آدم کی توبہ یوں ہوئی آدم کی توبہ یوں ہوئی رب کا قرآن کہتا ہے ہم نے آدم کو معافی مانگنے کے لیے کلمات سکھائے اور جب آدم نے وہ کلمات سیکھے تو دونوں میاں بیوی اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور دونوں نے اپنی آجزی ظاہر کی اپنی بندگی ظاہر کی اور کہا اس کالا جب دونوں نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا و علم تب فرنا وہ من الخاسرین یہ انسان پہلا انسان بتا رہا ہے انسان اس کائنات میں اللہ کے سامنے اکڑنے کے لیے نہیں آیا ہے انسان غلطی کرے کوتا ہی ہو جائے خطا ہو جائے تو مالک کے سامنے جھکنے کے لیے آیا ہے یہ اللہ کی مرضی کو اپنے وجود پر نافذ کرنے کے لیے آیا ہے یہ پہلا انسان ہمیں سبق دے رہا ہے انسان تو ہے کیا یہ سوال کیوں کیا گیا یہ تین سال پہلے کی بات ہے گجرا والے والوں نے بلایا اور کہا کہ اس موضوع پر بات کریں ویسے تو ظاہری سا موضوع ہے انسان کی حقیقت کیا ہے لیکن تھوڑا الجھایا آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں تو ہے کیا یہ سوال ہے اور سوال ایسے جیسے آپ راستے میں چلتے ہوئے کسی سے کہتے ہیں تم ہو کیا چیز تم چیز کیا ہو مجھ سے الجھتے ہو میرے سامنے بات کرتے ہو ایسے ہی یوں سمجھیں اللہ تعالیٰ آپ سے بات کہہ رہا ہے وہ کیا ہے میں نے قرآن مجید کا ایک حصہ سورہ آبد سے آپ کے سامنے پڑھا ہے الانسان ما اکفر مارا جائے انسان کس بات پر انکار کرتا ہے کس بات پر مالک کے سامنے جھکنے سے اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے اس کے سامنے آجدی اختیار کرنے سے کترانے لگا ہے ہوا کیا ہے تم کیا چیز ہو کبھی غور کیا ابھی روزہ رکھا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں مناظر بات میں بات الجھتے غصہ کرتے دوسروں کو حقیر جانتے تحقیر کرتے تزہیق اڑاتے تمسخر اڑاتے مرد بھی اور عورتیں بھی بڑے بھی اور چھوٹے بھی کوئی اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے کوئی اپنے مال پہ ناز کرتا ہے کوئی اپنی ذات پہ ناز کرتا ہے کوئی اپنی صورت پہ ناز کرتا ہے کوئی اپنی تعلیم پہ ناز کرتا ہے الغرض ہر شخص اس اس نشے میں گرفتار ہے میں سب سے آلہ میں سب سے بڑا میرے جیسا کوئی نہیں ہم سا ہو تو سامنے آئے ہم سا ہو تو سامنے آئے مجھ سا ہو تو بات کرے ہر کوئی دوسرے کو حقیر جانتا ہے ہر ذات دوسری ذات کو کمتر جانتی کیا ہوا ماں اکثر اللہ کے احکامات سے تمہیں کس چیز نے دور کیا وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تمہارا دماغ خراب ہوا تمہارے دماغ کے اندر فساد پیدا ہوا کون سی ترقی ہے کون سی بلندی ہے کون سا عروج ہے جس کی وجہ سے تم آسمان پر جا بیٹھے اور دوسروں کو اتنا حقیر جانتے ہو اور اللہ کے سامنے بھی اللہ کے سامنے جھکنے سے رمضان گزر کے جائے گا پھر دیکھیں گے مسجدوں میں کتنی رونق ہوتی ہے یہی یہی یہی یہی یہی رمضان ہوتا ہوتا ہے ہے لوگ ہوتے ہیں ہیں مسجدیں ہوتی نظام اسی طرح کے گھر والے ہوتے ہیں پھر سب سو جاتے ہیں کوئی فجر کے وقت جاگنا پسند نہیں کرتا کوئی اٹھ کے مالک کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا کوئی زہر کے وقت کوئی اثر کے وقت کوئی مغرب کے وقت کوئی عشاء کے وقت وہی چند بھوڑے نمازی رہ جاتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہو کہ آخری عمر میں رب کو منا لے کیا ہوا سارا معاشرہ ساری معاشرت سارا ملک ہوا کیا ہے رمضان کے بعد کیا رب بدل جاتا ہے کیا نظام بدل جاتا ہے کیا قرآن و سنت بدل جاتی ہے کیا نمازوں کے حفاظت کا معاملہ نمازوں کی محبت کا معاملہ بدل جاتا ہے ایسا نہیں ہے یہ ایک فطور ہے کیا فطور ہے میں بڑا پڑھا لکھا ہوں بہت روشنی ہے بہت تعلیم ہے اس لیے کیا ضرورت ہے مجھے اللہ کے سامنے جھکنے کی کیا ضرورت ہے میرے پاس فرصت نہیں کام بڑے ہیں رب کے سامنے جانے کا میرے پاس وقت نہیں میں خوبصورت بڑا ہوں اور کیا کم ہے غم زمانے میں محبت کے سوا اللہ کے سامنے جانے کے علاوہ بھی تو غم ہے اور بھی تو کام ہے وہ نہ کر لوں پہلے ابھی یہ جوانی گزر جائے گی پھر بوڑھا ہوں گا تو دیکھا جائے گا مسجدیں ہیں اور میں ہوں گا کیا ہوا اللہ پوچھ رہے ہیں ما اکفرا بتاؤ تو صحیح کس بات کی وجہ سے تم انکار کرنے والے ہوئے تم کفر کی روش اختیار کرنے والے ہوئے اور اگر تمہیں بڑا مان ہے اپنی جان پہ اپنی ذات پہ اپنی صورت پہ اپنے علم پہ اپنی حیثیت پہ بڑا مان ہے تو ہم تمہیں یاد کروائیں تم ہو کیا تم ہو کیا اور یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص ذرا اپنے گرے میں دیکھے اور اپنے آپ سے سوال کرے کیا میں چودھری ہوں راجپوت ہوں آرائی ہوں جٹ ہوں بٹ ہوں کوئی ہوں کیا ہم سب کی تخلیق ایک ہی انداز سے ایک ہی طریقے سے نہیں ہوئی من ای شیئن خلقہ اور کیجئے ذرا آپ کس چیز سے بنائے گئے کیا یہاں کوئی ایک شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری تخلیق کا انداز طریقہ نظام کچھ اور تھا میں ایسے پیدا نہیں ہوا میں لوگوں کی طرح کا نہیں ہوں لوگ میری طرح کے نہیں ہیں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے من ای شعین خلقا تم کس چیز سے بنائے گئے من نطفہ ایک بوند سے کس نے بنایا ہے کس نے بنایا ہے آپ کے شہر میں کوئی طاقتور رہتا ہو اس نے بنایا ہو کسی اور شہر میں بیٹے بیٹیاں بنانے دینے والا ہو کون بناتا ہے کم فلحامی فیشا وہ بناتا ہے وہ آسمان والا ماؤں کے رحموں کے اندر گھڑتا ہے بناتا ہے صورتیں تشکیل دیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے ویسے ہی بناتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے بناتا ہے کسی کی نہیں سنتا کسی کی نہیں مانتا کوئی اسے صلاح دے نہیں سکتا ہے کوئی اسے مشورہ نہیں دے سکتا ایسے نہیں ایسے کر دو وہ ٹھیک ٹھاک صحیح سالم میاں بیوی کے ہاں اندھوں کو پیدا کر دے نبیناؤں کو پیدا کر دے وہ بہرے گونگے بنا دے ہاتھ پاؤں ان کے سکیٹ دے بڑے سر والے بنا دے چھوٹے سر والے بنا دے کوئی اسے کہنے والا دماغ کیوں خراب ہوئے مینی یہ صحیح خلا کا کس چیز سے بنائے گئے ہو غور کرو ذرا پھر تکبر کر کے دیکھ لینا پھر رونت دکھانا پھر یہ سارا فخر و غرور تم دکھانا کس تم ہو کیا من نطفہ ایک بوند سے اور بوند بھی ایسی اگر تم ہوش مند ہو خیرت مند ہو عقل مند ہو تمہیں علم ہے تو اس بوند کو اپنے وجود پر تم زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے تمہارے کپڑوں کو لگے تو کپڑے اتارو جسم پر لگے تو جسم صاف کرو اگر تمہاری عقل ٹھکانے ہو تو اس بوند کو چند سیکنڈ اپنے وجود پر برداشت نہیں کرتے اس بوند سے مالک نے تمہیں بنایا ہے میں نتفا خالہ کہوں فقت دورا اس نے بنایا ہے اس نے تقدیریں لکھی ہیں اس نے امیر و غریب کے فرق رکھے ہیں اس نے صورتیں بنائی تشکیل دی ہے اس میں فرق رکھا ہے کیا کبھی کوئی غریب اپنی مرضی سے غریب ماں باپ کے ہاں پیدا ہوتا ہے کیا کوئی سونے کا چمچ دے کر پیدا ہونے والا اپنی مرضی سے چودھری صاحب کے گھر پیدا ہوا تھا بنانے والے نے تقسیم کیا ہے پھر تم کون ہو اس نے جس کو جہاں بھیجا اس سے اس طرح کا کام لینا تھا تم کون ہو تم کیوں حقیر جانتے ہو تم بھی اسی طریقے سے آئے تھے وہ بھی اسی طریقے سے آیا ہے تم بھی اسی باپ کی اولاد ہو وہ بھی اسی باپ کی اولاد ہے تم بھی اسی انداز سے مالک کے سامنے آجز تھے اس کے سامنے فقیر تھے وہ بھی اور ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے فقیری کے معاملے میں وہ تم سے کہیں آگے ہو ہو سکتا ہے اور اس سے پہلے کائنات کا مالک کہتا ہے حل حلطال انسان ہین میں دہر لم یقن مذکورہ ابھی جو ناز کرتا پھرتا ہے نا اپنے اوپر اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے کسی کی بات نہیں سنتا علماء کا تمسر اڑاتا ہے قرآن و سنت پیش کیا جائے تو اعراض کرتا ہے اس پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جس میں یہ کوئی چیز تھا ہی نہیں کوئی چیز نہیں تھا آپ کو پتا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کیا تھے کس حیثیت سے تھے اللہ فرماتے ہیں ان خلق نل انسان ہم نے انسان کو بنایا ہے ایک نطفے سے ابلتے ہوئے پانی سے میں نطفتی نمشاج نب تلی اس لیے بنایا ہے آزمائے اس کو برکھے اس کو کسوٹی پر رکھ کر جانچ لیں اس کی فجال ہو سمیم یہ سننے دیکھنے والا ہوا ہم نے اس کو اس لیے بنایا تھا اس کے سامنے اسلام کا راستہ سجایا تھا انا اما اما و کفورا راستہ دکھایا تھا دکھانے والا آیا تھا دکھا کر راستہ گیا ہے راستہ آج بھی روشن ہے ہم نے تو آزمائش کے لیے بنایا تھا یہ شکر کرتا ہے یا کافرانہ روش اختیار کرتا ہے اور اگر اسے یہ گمان ہوا یہ بہت بڑی کوئی توپ ہے تو سنو تم سے پہلے اس دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے کہا رب کم میں سب سے بڑا رب ہوں میں سب سے بڑا پالنے والا ہوں حکومت اللہ کی زمین اللہ کی خزانے اللہ کے نہریں اللہ کی وسطیں اس نے عطا کی خاندانوں کو عزتیں وہ عطا کرتا ہے طاقت وہ عطا کرتا ہے اور اس نے کہا میں سب سے بڑا پالنے والا ہوں اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک ڈر سنانے والا اس کی طرف بھیجا اس نے ڈر سنایا حق سامنے آیا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس کو کب سمجھ آئی دو چار ڈبکیاں لگی تو کہتا ہے آمن تو برب موسا و ہارون دو چار ڈبکیاں لگی جو بڑے بڑے محلات بنا کر آسمان والے رب کو زخمی کرنے کے لیے قتل کرنے کے لیے تیر اندازی کیا کرتا تھا جو اپنے آپ کو کہتا تھا مجھ سا کوئی نہیں میں سب سے بڑا رب ہوں دو چار غوطے لگے تو کہتا ہے موسا اور ہارون کے رب کو مان لیتا ہوں کیا مجھے اور آپ کو اور اس معاشرے کو بھی اسی لمحے کا انتظار ہے موت کا فرشتہ سامنے آ جائے جب آنکھوں کے سامنے اندھیرے چھا جائیں جب سکرات الموت آئے تو پھر ہم کہیں گے ہم ماننے والے ہو گئے اس سے پہلے ہم ماننے والے نہیں ہیں اللہ کہتے ہیں تم اپنا پورا انجام دیکھ لو بنے کس چیز سے تھے بنایا کس نے ہے اللہ خلک سورت اما شاہ اس نے صورتیں تشکیل دی ماں باپ کے گھر میں گھرانے میں تجھے عزتیں عطا فرمائی تجھے جوانیاں عطا فرمائی اور تو جوانی کو ہی اتنا بڑا کوئی اپنے لیے اعزاز سمجھ بیٹھا کہ اس نے تو ظاہری نہیں ہونا یہاں ابھی دیکھو کتنے سفید داڑیوں والے کتنے کمزور آزا والے بیٹھے ہیں ذرا ان سے پوچھ لو اب ان کی کیفیت کیا ہے گھر میں عزت کیا ہے معاشرے میں عزت کیا ہے یہ وقت تم پر بھی آ جائے گا جو اپنے آپ کو بڑا توانا بڑا مضبوط تم سے پہلے ایسی قومیں بھی آئیں جنہوں نے کہا ہم سے مضبوط کوئی نہیں ہم سے پڑھا لکھا کوئی نہیں ایک نے انکار کیا ایک قوم نے اور کہنے لگے ہمارے بڑے مضبوط گھر ہیں ان گھروں سے ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا کوئی عذاب ہمیں کیا کہے گا ہمارے وجود بڑے بڑے ہیں آسمان والے نے ہوا کو چلایا ہے ہوا نے ان کو ان کے گھروں کے اندر سے نکال پھینکا ہے گھروں کے اندر داخل ہو کے ان کے وجود کی ایک ایک ہڈی کو ایک ایک جوڑ کو توڑ ڈالا ہے اگلی قوم آئی ان کے رشتہ دار ہے انہوں نے کہا وہ بے وقوف تھے ہوا کا علاج نہ کر سکے ہوا کے دباؤ کا علاج نہ کر سکے تین سو ساٹھ زاویوں سے پہاڑوں کے اندر گھروں کو تراشتے ہیں کہ جہاں سے مرضی جس اینگل سے مرضی ہوا آئے ہوا کا زور نہ بن پائے جاؤ دیکھو آج جا کے دنیا میں یہ ساری عبرتیں پھیلی ہوئی ہیں اور پھر نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا اگر تم سچے نبی ہو ہمارے سامنے یہ پہاڑ پھٹے اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے اور اونٹنی حاملہ ہو ہمارے سامنے بچے کو جنم دے ہم مان جائیں گے تم اللہ کے نبی ہو ہم مان جائیں گے تم اللہ کے نبی ہو اللہ کے نبی نے رب سے درخواست کی اور اللہ نبیوں کی درخواستوں کو نبیوں کی دعاؤں کو رد کرتا ہوا ایسا لیکن دماغ ایسے بگڑے اتنی بڑی علامت دیکھ کر اتنی بڑی آیت دیکھ کر اتنی بڑی نشانی دیکھ کر رب کے سامنے جھک جانا چاہیے تھا ہوا بالکل الٹ انہوں نے اسی اونٹنی کو مار ڈالا اور فطور یہی تھا ہم سا کوئی نہیں ہم بڑے طاقتور ہیں اب تو ہم نے گھر بھی ایسے بنائے ہیں جہاں ہوا ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی ان ظالموں کو پتا نہیں تھا میرے رب کے لشکر کتنے ہیں کیسے ہیں کس حالت میں ہیں اس کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں فدم دم بڑی پلاننگ کر کے آپ کے شہر میں بھی ہوتی ہوگی پلازا بنائیں تو زلزلہ پروف پلازا بنائیں تو اس اینگل سے ہوا کے دباؤ سے اس کے چھت پر زور نہ پڑے کسی قسم کی آفت آئے اتنی نیچے جا کے اس کی ڈرلنگ کریں کتنے دنوں کا بھی سیلاب آ جائے اس کی بنیادیں نہ ہل سکیں تمہیں پتا نہیں ہے جب وہ ہلانے پہ آتا ہے تو کیسی کیسی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے دماغ بگڑے کہنے لگے ہمیں ہمیں کیا ہو سکتا ہے نبی کا مذاق اڑایا اونٹنی کو مار ڈالا اللہ فرماتے ہم نے علاج کیا علاج فدم دم گونج کا عذاب بھیجا تین سو ساٹھ اینگل سے جی، جی، جی، جب گونج پیدا ہوتی ہے اس قدر شور ببا ہوا ان کے سارے دماغ ابل گئے ان کی دبر کے راستے ان کی آنتیں نکل گئی گونج کا عذاب علاج کرتے پھرتے تھے ہم بھی علاج کرتے پھرتے ہیں اس وجود کا علاج جسم کا علاج کوئی سیر کرتا پھرتا ہے کوئی میڈیسن استعمال کرتا ہے علاج کس چیز کا ہو رہا ہے وہ وجود جو ابھی قبر میں جائے گا چار پانچ دن بعد ختم کر دیا جائے گا ساری قوت طاقت پھٹ جائے گی اسی وجود کے اندر سے کیڑے بنیں گے اس کو چند دنوں کے اندر اس کا سفایا کر دیں گے اس وجود کا علاج کرتا ہے وجود نہیں بگڑا کچھ اور بگڑا ہے کچھ اور وہ کیا ہے ارواح بدل گئی راستہ بھول گئی اتنا دماغ خراب اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں گیارہ قسمیں اٹھا کر جس کا میں ذکر ابھی آخر کا ذکر کر رہا تھا گیارہ قسمیں اٹھا کر کہا ہم نے یہ سارا کچھ جو تمہارے سامنے ہے یہ سب کچھ ہم نے بنایا ہے اگر بگاڑ کا شکار ہوتے تو یہ زمین و آسمان ہوتے یہ سورج چاند ہوتے اتنے طاقتور اتنے طاقتور اگر سورج اس کے درمیان کے جو جتنی جتنی لیئرز ہیں ہیں مختلف قسم کی جو مالک نے بچھائی ہیں کہ تم تک کس موسم میں کتنی دھوپ پہنچنا چاہیے اگر وہ ان لیئرز کو ہٹا دے تم جل کر راکھ ہو جاؤ زمین پر وہ تو نہیں بگڑے پورے دنیا کے پوری کائنات کے جتنی مخلوقات ہیں خالق نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ سب وہی کام کرتے ہیں آپ جو ذمہ چیونٹی کا ہے وہ وہی کرتی ہے جو شیر کے ذمے ہے وہ وہی کرتا ہے جو سانپ کے ذمے ہے وہی کرتا ہے میرے اور آپ کے ذمے کیا ہے ہم کرتے ہیں اور فطور کیا ہے کہ میں سب سے بڑا میں سب سے بہتر ہوں ہاں واقعی تم سب سے بہتر تھے سب سے منفرد تھے اگر اللہ کی رضا والے رہتے تم یقیناً لقد خلقنا الانسان فی احسن تکمیم والے تھے لیکن جب اس کے نظام سے ہٹے سم رددناہ اسفل سافلین تمہاری حیثیت بدلی حیثیت بدل گئی تم اللہ کی نظروں نگاہوں میں انسان رہے نہیں تم کیا ہو اولا کل انعام تم چھپائے ڈنگر مویشی نہیں بل ہوں ازل رب کی زمین پر چلنے والا کوئی چھپایا ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا کرتا اللہ کی نافرمانی کرتا وقت بتا دیجیے گا کتنا ہے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی پر اللہ کے سامنے کرتی ہو اپنی فطرت کے خلاف کرتی ہو تمہاری فطرت کو درست رکھنے کے لیے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا بھیجے اور پھر سب سے آخر میں اس کو بھیجا جس کے لیے نبی بھی انتظار کرتے رہے وہ ہے انسان اگر تم ویسے ہو تو انسان اگر اس کی سیرت اس کے کردار والے ہو تو انسان مگر نہ تمہارا انسانوں سے واسطہ ہی کیا ہے تم انسان نہیں ہو بل ہم ازل تم تو مویشیوں سے بھی بدتر ہو تم کیا ہو الغ الغافلون تم غافل ہو تمہارا تعارف یہ ہے اس سے پہلے کتنا غلغلہ کتنا شور کتنی محبت لیکن جب تم بدلے تو اللہ نے تمہاری حیثیت کو بدل دیا ہے اب اگر تم انسانوں میں شمار کروانا چاہتے ہو تو ایک آسان راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دو انسان کیسا ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق انسان کس طرح کا ہوتا ہے لقد کا الحسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے بعض لوگوں کو اس پر بڑا دکھ ہوتا ہے اور میں عرض محبت سے عرض کرتا ہوں میرے بھائی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے نکال دیا جائے تو انسانیت کے پاس ہے کیا آپ شرف انسانیت ہیں آپ فخر انسانیت ہیں انسان کی عزت اسی لیے کی جا رہی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت میں سے ان کی جنس میں سے اور انسان انسان کیسے ہوتے ہیں ہم سب نے بھی مرنا ہے ایک بہت بلند مرتبہ آدمی کے وقت آ گیا ہے شہادت کا وقت آ گیا ہے مسلح نبی پر زخمی کیے گئے ہیں مسجد نبی کے اندر زخمی کیے گئے ہیں اور آخری گھڑیاں چل رہی ہیں ایک مثال عرض کرنے لگا ہو دودھ پلایا تو پیٹ کے راستے سے باہر نکل گیا کہا بس میرا آخری وقت آ گیا ہے اور کوئی فکر نہیں بار بار ساتھیوں سے پوچھتے ہیں ہل نماز میں زخمی ہوا تھا میں نے نماز پڑھی ہے کون ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور نماز میں زخمی کیا گیا تھا ہل چل تو کیا میں نے نماز پڑھ لی ہے حل اکمل تو سلاد کیا میں نے نماز مکمل کر لی ہے ساتھیوں نے آخر کار کہا نہیں آپ کو تو پہلی رکت میں ہی آپ تو قیام میں تھے جب آپ پر حملہ ہوا ہے کہا مجھے بٹھاؤ بٹھاؤ سیدھا کرو اشاروں سے فجر کی نماز پڑھی کہا عمر اللہ کے سامنے اس حالت میں نہیں جانا چاہتا کہ اس پر حملہ ہوا تو اس نے رب کی نماز کو ہی چھوڑ دیا تھا ابھی لیٹے ہیں تو کچھ نوجوان ملنے آتے ہیں نوجوان جن پر اس ملک میں بڑی محنت ہو رہی ہر کوئی یوتھ کے پیچھے پڑا ہوا شیطان کے سارے ہواری نوجوان کے پیچھے پڑ گئے اس کو پکڑو اس کو پکڑو وہ جانتے ہیں یہ بڑی قیمتی عمر ہے اگر یہ اس عمر میں ہمارے قبضے میں آ گیا تو پھر خیر ہے اگر یہ یہاں سے نکل گیا پھر یہ ہمارا دشمن ہے نوجوان آئے ہیں اور ایک نوجوان اس کا تہبند اس کا کپڑا زمین پر لگ رہا ہے قریب بلایا کہا یا بنیا ارفا اے میرے بیٹے اپنا تہبند اونچا کر لے فَإِنَّهُ أَنْكَالِ صَوْبِكَ وَعَتْكَالِ رَبِّكَ اس میں تیرے کپڑے کی صفائی ہے اور تیرے رب کا تقوی موجود ہے اس کو کیوں نیچے کر دیا ہے اس نے سات کپڑا اونچا کیا اور ساتھ رونا شروع کیا کیوں روتے ہو کہا وہ جا رہا ہے جو اس حالت میں بھی اس فکر میں ہے کہ امت کے نوجوان اللہ کے نافرمان نہ ہو جائے آج وہ جا رہا ہے یہ ہے انسان اور ایک وہ انسان ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے کیسا انسان ہے یہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہیں اور دیکھا نبی کریم علیہ السلام زمین پر سوئے ہوئے چٹائی پر لیٹے ہوئے بدن پر نشان بنے ہوئے ہیں کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں سسکیاں بلند ہوئیں نباس اور نمس شناس مصطفیٰ علیہ السلام جاگ اٹھے عمر کیا بات ہے کہا اللہ کے رسول ایک طرف وہ اللہ کے دشمن کیسر و کسرا ہیں جو ساری دنیا کی آسائشیں حاصل کر رہے ہیں ایک طرف آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ زمین پر چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے آپ کے لیے کوئی گدا آرام دے گدا نہ بنوا دے میرے آقا علیہ السلام کا جواب کیا تھا آپ نے ارشاد فرمایا عمر کیا اچھا سودا نہیں ہے وہ دنیا میں آسائشیں لے جائیں ہم کل قیامت کو رب کی میزبانی کا شرف اٹھائیں گے یہ بھی انسان ہے انسان جس پر فخر کیا جا سکتا ہے اور جس کی زوجہ متحرہ اپنے بتیجے سے کہتی ہیں اے عبداللہ تین تین چاند دیکھ لیتے تھے کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تین تین ماہ گزر جاتے تھے ساری زندگی ایسا وقت نہیں آیا ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کے کپڑے تہ کر کے رکھے اضافی تھے ہی نہیں میرے اور آپ کے پاس کتنے ہیں ذرا حساب لگائیں پھر فخر کر کے دکھائیں پھر غرور میں مبتلا ہو کر دکھائیں انجام کیا ہے اماتا اکبر تم ہو کیا یہ ساری ایک نظام ہے ایک صورت ہے جو تمہارے سامنے کھول کر رکھ دی آئے کہاں سے آئے کس لیے تھے یہاں آئے تو دماغ ایسا بگڑا اللہ پوچھ رہا ہے سوال کر رہا ہے افا حسب کیا تم یہ گمان کر بیٹھے تم یوں ہی بیکار اکارت پیدا کر دیے گئے تھے اور تم نے اپنے مالک کے سامنے کھڑے نہیں ہونا تھا اس کو جواب نہیں دینا تھا اس لیے آئے تھے یہاں آئے وہ کسی نے کہا تھا تھے ہمارے ہی آبا کار ہائے نمایاں کر گئے پیدا ہوئے بی اے کیا نوکری کی اور مر گئے یہ ہے منظر اس لیے آئے تھے کاروبار کرنا ہے خاندان کو بڑا کرنا ہے اولاد کو وراثت دے کے جانا ہے بڑا ترکہ چھوڑ کے جانا ہے ان کے دماغ بگاڑ کے جانا ہے فخر اور غرور کر کے جانا ہے دوسروں کا مذاق اڑا کے جانا ہے لوگوں کو حقیر جان کے جانا ہے رب کی مخلوق کو ستا کے جانا ہے اس لیے آئے تھے واپس جانا ہے واپس جانا سما ماتا سما ماتا ساری دنیا مل کر تمہیں ایسی بلٹ پروف جگہ پہ پہنچا دے جہاں سے ہوا کا گزر بھی تمہاری مرضی کے سوا نہ ہوتا ہو پھر بھی تمہیں موت سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے تمہاری مرضی کی جگہ ہو تمہاری بنائی ہوئی الموت جہاں مرضی چلے جاؤ کن تم فی برو جی میں سیدا کلا بند ہو جاؤ اب بڑے پروٹوکول ہے نا رب کا فیصلہ آیا تو وہ پروٹوکول والی نیچے سے کھڑی ہوئی آپ نے دیکھا بھی چند سال پہلے کی بات ہے مارنے والے نے اٹھایا باہر نکلو تمہارا وقت آ گیا ہے کوئی بچا سکا وہم ہے سما ماتا برا سما شا آشا جب چاہے گا تمہیں اٹھا لے تم انکار کر سکتے پوری اس ساری سیریز میں اس سارے نظام میں تمہاری مرضی کہیں نہیں ہے ہاں ایک فیصلہ تم اپنی مرضی سے کر سکتے ہو انا ہدینا حسبیل اما شاکرم و اما کفورا یہ ہے تمہارا تعارف ان چند دنوں کے اندر ایک فیصلہ تم کر سکتے ہو تم اللہ کی طرف ہو یا شیطان کی طرف اور اگر تمہارا دماغ میں کوئی ایسا خناس ہے کسی وجہ سے تو آج سن لو ہم نے بڑوں بڑوں کا علاج کر دیا ہے بڑے بڑے بگڑے کا علاج کر دیا ہے اور ایسا کر دیا ہے برابر کر دیا ہے سب کو اور اللہ کو کہیں جواب نہیں دینا کہیں حساب نہیں دینا تمہارے سامنے اسی ملک میں جو لوگ میری عمر کے ہیں وہ جانتے ہیں دو ہزار پانچ میں زلزلہ آیا چند لمحوں کا کتنے لوگ مر گئے کوئی جانتا ہی نہیں کتنے لوگ مر گئے وہ سوال کرتا ہے امین تم منفی سماخ صف صفائی تمور اتنے بے خوف زمین رب کی اس زمین پر تمہاری مرضی نہیں چلتی ہے آسمان والا چاہے اسی زمین کو پھاڑ دے اسی زمین کے اندر تمہیں دنسا دے آسمان والا چاہے اسی آسمان کو تمہارے چھروں پہ گرا کر تمہیں ایسے نابود کر دے جیسے یہاں تھا ہی کوئی نہیں کس بات پر رکڑ ہے یہ معمولی گروندے ان پر فخر ہے ان پر بڑا مان ہے یہ مجھے بچا لیں گے اللہ اکبر انسان بن جاؤ تم انسان بن گئے تو انسان مومن کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا ہے مومن ہی انسان ہے کافر کو تو اللہ انسان مانتا ہی نہیں ہے کافر کو اللہ انسان نہیں مانتا انسان کون ہے مومن مجھے امام احمد بن حنبل یاد آئے ہیں سب کہیے رحمت اللہ تعالی علیہ چھوٹے تھے چچا پال رہے تھے چچا سی آئی ڈی میں خفیہ پولیس میں چچا نے ایک دن کہا احمد جاؤ یہ میری رپورٹ جمع کرواؤ پولیس میں خفیہ رپورٹ ہے کہا یہ کیا ہے کہا یہ لوگوں کی خفیہ کہانیاں ہیں تم چھوڑو اس بات کو جمع کرواؤ اب چچا کفالت کر رہا ہے کفیل ہے ڈرتے ڈرتے گھر سے نکلے راستے میں سوچتے جاتے ہیں جاسوسی کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے لوگوں کے ذاتی معاملات میں دخل دینا اللہ نے حرام قرار دیا ہے میرا چچا کیا کر رہا ہے اور میں بھی شریک رپورٹ پھاڑی اور نہر میں بہا دی چچا نے بڑا زد و کوپ کیا کیوں کیا کہا میں اس طرح کے جرم میں تمہارا شریک کار نہیں ہو سکتا کفالت کرنی ہے تو کرو نہیں کرنی تو نہ کرو بڑے ہوئے علم حاصل کیا اب ایک مسئلہ سامنے آیا ہے متسم اس کی حکومت کہتی ہے قرآن یہ قرآن اللہ کا کلام نئی مخلوق ہے اور ثابت کیا کرنا ہے اگر مخلوق ثابت کر دیں تو مخلوقات میں سب سے افضل سب سے اشرف انسان ہے اس کلام کی کوئی حیثیت نہیں انسان کا معاملہ سب سے آگے ہے کھڑے ہو گئے ڈٹ گئے تم بھی فیصلہ کر لو ڈٹنے والے بننا ہے جمنے والے استقامت والے بننا ہے یا ذرا ذرا سی بات پر پھسل کر شیطان کے گروہ میں داخل ہونا ہے فیصلہ کر لو اور دو ہی گروہ ہیں جب سے کائنات بنی ہے ایک کا حزب اللہ ایک اللہ کا گروہ ہے ایک شیطان کا گروہ ہے کیا انسان شیطان کے ساتھ جاتا ہوا اچھا لگتا ہے آپ کو پتا ہے اسی شیطان نے کہا تھا انصرنی یوم یبعثون جو آدم سے حسد کرنے والا آدم کے حسد کی وجہ سے مالک کے سامنے جرت انکار کرنے والا اس نے کہا ان کو بہکانے کے لیے مجھے قیامت تک کی مہلت دے دو اللہ نے کہا جاؤ دی مہلت قوتیں دی جو مانگتے ہو دیا لیکن جو میرے ہوں گے وہ کبھی تیرے نہیں ہو سکتے کس نے چیلنج کیا ہے خالق نے منانے والے نے جو سات ستر ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اس شفیق حلیم روف اور رحیم نے ہمارے اوپر ایک چیلنج قبول کیا ہاں ٹھیک ہے جاؤ زور لگا کے دیکھو اب جو شیطان کو راضی کرتا ہے وہ کس کو ہرا رہا ہے وہ کس کو شکست دے رہا ہے فیصلہ آپ کر لیں پھر اس کا انجام کیا ہوگا امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے کہا جھوٹ کہتی حکومت غلط کہتے ہیں لوگ اور یہ درباری مولوی ہر دور میں ہوتے ہیں ہر دور میں حکومت کے راگ لاپنے والے انہوں نے زد و کوب کیا کوڑے برسائے گئے ہوش آتا ہے پھر پوچھتے ہیں بتاؤ کیا معاملہ ہے کیا مسئلہ ہے حق کیا ہے امام ہوش میں آتے ہیں پھر کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے یہ نبی علیہ السلام پر نازل کیا گیا یہ اللہ کا کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے اسی عالم میں ٹکٹکی پہ باندھے ہوئے کوڑے مارے جا رہے تو ایک درباری مولوی نے کہا اے احمد لا تک انفسکم کیوں اپنی جان کے دشمن ہو گئے کہہ دو میں مکر جانا ایک دفعہ اپنی جان چھڑا لو اور مداحنت ہمیں مداحنت سکھانے والے بے شمار ہیں مداحنت سودے بازی حق پر سودے بازی حق پر مفاہمت امام احمد بن حنبل سے کہنے لگا تھوڑی دیر کے لیے مان جاؤ کیا فرق پڑتا ہے کہنے لگے باہر جا کے دیکھو پھر اندازہ ہوگا کیا فرق پڑتا ہے محل سے باہر نکلا تو دیکھا بے شمار لوگ کھڑے ہیں نوجوان کاغذ قلم ہاتھ میں پکڑے ہوئے کیوں کھڑے ہو کہا ہم احمد بن حنبل کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں مارے کھا کر اذیتیں برداشت کر کے کیا احمد بن حنبل کا نظریہ بدل جاتا ہے وہ کیا کہتا ہے ہم اس لیے کھڑے ہیں جو کہے گا وہ لکھ لیں گے واپس آیا منہ لٹکائے ہوئے امام احمد بن حنبل نے کہا کیا خیال ہے ان سب لوگوں کو گمراہ کر دوں نہیں احمد ابن حنبل اپنی جان دے دے گا لیکن استقامت کا راستہ نہیں چھوڑے گا قرآن اللہ کا کلام ہے یہ میرا نظریہ ہے یہ رب کا فرمان ہے یہ مصطفیٰ کا عقیدہ اور نظریہ ہے فوت ہو گئے اور جاؤ تاریخ کو اٹھا کے دیکھو کتنا بڑا جنازہ ہوا ہے کوئی کہتا ہے پانچ لاکھ لوگ تھے کوئی کہتا ہے دس لاکھ لوگ تھے اس دن شہر میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں جنازہ نہ پڑا جاتا ہو لوگوں نے دیکھ لیا حق پر کون ہے آپ بھی سوچ لیں میں اور آپ اس دنیا میں کوئی فیصلہ کرنے آئے ہیں ہم کون ہیں آسمان والے نے بنایا ہے ہم کسی دھماکے کی پیداوار نہیں ہیں ہم بندروں مینڈکوں سے بننے والے نہیں ہیں رب نے اپنی رحمت اور فضل سے ہمیں بنایا ہے اور پھر ہم پر مسلمانوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے میں نے اور آپ نے کیا اس کو کوئی قرض دیا ہوا تھا کوئی احسان تھا ہمارا اس نے ہمیں چنا منتخب کیا اور کروڑوں اربوں میں سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما دیا یہ اس کا احسان ہے کبھی آپ نے سوچا اس بات پر کہ مجھے وہ ہندو بھی بنا سکتا تھا آپ سے بڑا قریب ہے ہندوستان ہندو بنا دیتا میرے سامنے حق پیش بھی کیا جاتا شاید سمجھ آتی شاید سمجھ نہ آتی ساری ساری زندگی لگا کر بھی شاید حق بات تک نہ پہنچ سکتے یہ تو اس نے احسان کیا پہلے سے ہی آسانی فرما دی چنا انتخاب کیا اور مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کے گھرانوں میں پیدا فرما دیا اور پھر اس سے بھی بڑا انتخاب توحید کی سمجھ عطا فرما دی توحید کی سمجھ عطا فرما دی مگر نہ یہی قرآن ہے یہی سنت ہے بیان کرنے والے بھی یہی ہیں دن رات محنتیں کیے جاتے ہیں اور جس کو توحید کی سمجھ نہیں آ رہی وہ آج بھی کفار مکہ کے عقیدے پر قائم ہے چھوڑنے کو تیار نہیں میرے بھائی ہم بیکار نہیں بنائے گئے بے وجہ نہیں آئے ہیں کسی مقصد کے تحت آئے ہیں وہ مقصد کیا ہے اپنے خالق اپنے مالک کو راضی کر کے جانا ہے اس کے گروہ کا حصہ بننا ہے اس کی جماعت میں شامل ہونا ہے اور کل قیامت کا دن بھی ہوگا تو اپنی جماعت کو الگ کر لے گا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے ابتدائی طور پر ستر ہزار ایسے افراد جنت میں جائیں گے جن کے چہرے چودویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے اور ایک روایت میں آتا ہے یہ ستر ہزار میں سے ہر شخص اپنے ساتھ ستر ہزار افراد کو لے کے جائے گا یہ چار ارب کچھ لوگ بنتے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں فیصلہ کیا ہے یہاں دنیا میں چند چند گھڑیاں چند ساتیں چند لمحے مشکل کے گزارنے ہیں تانے برداشت کرنے ہیں دوسروں کی گالیاں سہنی ہیں رب کے قرآن اور اللہ کے نبی اسلام کے فرمان کے ساتھ تمسک کرنا ہے کھڑے رہنا ہے جمے رہنا ہے یہ فیصلہ ہے اور اس کے ساتھ جمے رہنے میں فائدہ کیا ہے نہ دنیا میں کوئی ذلت ہے نہ آخرت میں کوئی ذلت ہے مگر نہ تم دنیا میں دیکھ لیتے ہو انجام کیا ہے کیا حشر ہوتا ہے اور کل قیامت ابھی حشر قائم کیا جائے گا تو پہلی آواز دی جائے گی اے مجرمو الگ کھڑے ہو جاؤ الگ چھٹ جاؤ تم حق والوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہو الگ ہو جاؤ اور ایسے بھی بدبخت ہوں گے جو بغیر حساب کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اللہ ملا تجعلنا منہم اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا ہمیں ان میں سے کر دے جن کا حساب نہیں لیا جائے گا جو مصطفیٰ علیہ اسلام کے ساتھ پہلے حلے میں جنت میں چلے جائیں چاہیے جنت جنت چاہیے نا روزہ رکھا ہوا ہے اس گرمی میں شدت میں موسم کی حدت کو برداشت کرتے ہو کس کو راضی کرنے کے لیے پکی بات ہے دل سے کہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر آج کے بعد ہر شخص اپنے گھر کے ماحول کو اسلام کے مطابق کر لے اس لیے کہ تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم یہ چار پانچ فٹ کا آدمی بظاہر مسلمان بنا دو یا شیطان کو اپنے گھر سے نکال دو کرتے ہو وعدہ ویسے تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے وعدہ کیا ہوا ہے الم ماہد الیکم یا بنی آدم اللہ تابود الشیطان میں نے اور آپ نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کیا وعدہ ہے اللہ ہم شیطان کی عبادت کبھی نہیں کریں کتنے لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ میرے گھر کا ماحول اس میں شیطان داخل نہیں ہے میری دکان میرا مکان میرا بازار اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے شاید کوئی ایک شخص بھی یہ دعویٰ نہ کر سکے آئیے ایک فکر دیتا ہوں انسان تو چیز کیا ہے تیرے سامنے ساری حقیقت ہے تو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے اپنے بڑوں کو اپنے پیاروں کو اپنے کو خود قبرستان میں چھوڑاتا ہے یہ ہے تیرا انجام بنایا کس چیز سے یہ بھی تیرے سامنے ہے تو چیز کچھ بھی نہیں تو تو ذرا سی ہوا چلے تو اندر سے ڈولنے لگتا ہے ذرا سی تاریخی چھٹے ذرا سی تاریخی چھا جائے تم ڈرنے لگتے ہو آسمان پر بادل کر کے تم پریشان ہو جاتے ہو دو چار دن کی بارش طویل ہو جائے تمہارے دل ہولنے لگتے ہیں اللہ کی قسم ہے تم اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو اللہ والے ہو جاؤ یہ سارا نظام یہ سارا جہان تمہارا ہے تمہارے لیے ہے تمہارے واسطے ہے اللہ تمہارے لیے انتظار کرتا ہے تمہاری میزبانی کے انتظار میں ہے تم فیصلہ کر لو تم نے کس طرف ہونا ہے اللہ کی جماعت کا حصہ بننے والے ہو یا شیطان کو راضی کرنے والے ہو اللہ مجھے اور آپ کو حزب اللہ اللہ کی جماعت اللہ کے گروہ کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب بہت سارے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے تمام بھائی دعا میں شامل ہو کے یا رب الحمد کما سلطان کا یا رب لکل حمد کما ینبغیر جلال وجہ کا وعظم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم نکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم نکہ حمید مجید ربنا اسلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وکنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وکنا عذاب النار اللهم مكن السيئات والشرك والبدعات والنميمات والفواحشات والبهتان والمعاصي كلها اللهم أسلمنا وكلنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما الہ العالمین ہمارے گھروں کے ماحول کو ٹھیک فرما اللہ ہمارے گھروں کو اپنی اپنی رضا والا ماحول عطا فرما اللہ ہمارے گھر والوں کو ٹھیک فرما اللہ ہمیں ہماری اولادوں سے ٹھنڈک پہنچا الہ العالمین جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما جن کے فوت ہو چکے اللہ ان کی مقصد فرما اللہ اچھی اولادیں بننے کی توفیق عطا فرما اچھے نیک والدین بننے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمارے بازاروں کا ماحول ٹھیک فرما دے اللہ سود کے نظام کو دور فرما اللہ شرک کے معاملات کو دور فرما شرک کی اتھا گہرائیوں سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں دین کی طرف بلانے والا دین کی طرف دعوت دینے والا بنا اللہ مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت ہمارے سینوں میں منور فرما اللہ آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما آپ کے ہاتھ سے جامع کوثر عطا فرما الہ العالمین ہماری تمام حاجتیں پوری فرما دنیا کے تمام مسائل حل فرما پریشانیاں دور فرما اللہ تنگ دستوں کی تنگیاں دور فرما اللہ مقروضوں کے قرضوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما اللہ جن کو اولادیں دی ہیں اللہ ان کو نیک فرما ان کی آسانیاں عطا فرما الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم گناہوں کا بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں اللہ ہم ان گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے مالک تو اپنی رضا سے ہمیں معاف فرما مالک تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما اللہ ہم آپ کے بستروں پر سونے کی ساتھ سکت طاقت نہیں رکھتے ہیں الہ العالمین ہمیں معاف فرما ہمیں جنت والا بنا اہل الجنت میں فرما اللہ ہمیں جہنم جہنم جانے سے محفوظ فرما جہنم کی سختیوں عذابوں سے محفوظ فرما قبر کی پریشانیوں اور دکھوں سے محفوظ فرما اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما توحید پر فرما کلمہ توحید پر فرما اللہ اس دنیا سے جائیں تو تیرے نام لیتے ہوئے جائیں توحید پر مننے کی توفیق عطا فرما رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین وتب علینا انك انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم جزاکم اللہ خیر اللهم زد